ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا ہے اور نہ صاحبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو اور لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں سامعین اب ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کی حقیقت بحیرہ وہ مویشی ہے جس کا دودھ نہیں دوہتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بتوں کے نام ہے کوئی یہ دودھ نہیں پیتا تھا صاحبہ وہ جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا اس پر نہ سامان لادا جاتا نہ سواری کی جاتی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عامر ابن عامر خزائی کو دوزخ میں پیٹ کے بل گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہے اسی نے سب سے پہلے جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنے کا طریقہ رائج کیا اور وسیلہ وہ ناکہ ہے جس سے پہلی دفعہ ایک نر پیدا ہو پھر متواتر دو مادہ پیدا ہوں ایسی اونٹنی کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں اور حام ہاں، وہ نر اونٹ ہے جس کی نسل سے کئی بچے ہو چکے ہوں اور جب نسل بہت بڑھ چکی ہو تو اس سے نہ بار برداری کا کام لیا جاتا ہو نہ سواری کا بتوں کے حوالے کر دیتے یہ روایت بخاری نیز مسلم وغیرہ میں ہے یہ سب عمر کے ایجادات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ بخاری میں ہے کہ میں نے جہنم کو دیکھا کہ ایک آگ دوسری آگ کو کھائے جا رہی ہے عمر اس میں گھسٹتا ہوا چل رہا ہے اسی نے سب سے پہلے سائبہ کی رسم ڈالی بت پرستی کرنا سائبہ بنانا یہ ابو خزاں عامر ابن عامر ہی نے کیا ہے مسرد احمد میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے اسے دو میں دیکھا ہے یہی عامر ابن لحی ابن قمعہ کا بیٹا ہے رواسہ خزاں میں سے تھا قبیل جرہم کے بعد کعبے کی تولیت خزاہی کو ملی تھی دین ابراہیمی کو سب سے پہلے متغیر یعنی بدل کے رکھ دینے والا اور حجاز میں بت پرستی داخل کرنے والا اور لوگوں کو بتوں کی پرستش اور ان کے تقرب کی طرف بلانے والا جانوروں اور مویشیوں وغیرہ کے بارے میں ایام جاہلیت میں سب سے پہلے بدعات اس میں رائج کرنے والا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا ہے وہ جا ذرا الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نصیبہ یعنی کھیت سے جو کچھ پیداوار ہو یا جانوروں سے ان کا صرف ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے نام کا یہ مشرق سمجھتے تھے اور باقی بتوں کے نام کا بحیرہ اس ناقہ یعنی اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جب پانچ بچے جن چکے اور پانچواں نر ہو تو اس کو ذبح کر کے صرف مرد اس کا گوشت کھا لیں عورتوں پر اس کا گوشت حرام سمجھتے اور اگر وہ مادہ ہو تو اس کے کان کاٹ دیتے اور کہتے کہ اس کا نام بحیرہ ہے سدی رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی اسی کے قریب قریب بیان کیا ہے مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صاحبہ اس بکرے کو کہتے ہیں جس پر بحیرہ کی تعریف صادق آئے لیکن چھ مادہ ہو جانے کے بعد ساتویں حمل ایک یا دو نر ہوں تو اس کو ذبح کر دیتے تھے اور صرف مرد ہی اس کو کھا سکتے عورتوں پر اس کا گوشت حرام ہوتا تھا اور محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ صاحبہ وہ ناقاعین یعنی اوٹنی ہیں کہ جب مسلسل دس مادہ جن چکے تو وہ بت کے نام پر چھوڑ دی جاتی اور اس سے سواری نہیں لی جاتی اس کے بال نہیں کاٹے جاتے نہ اس کا دودھ دوہا جاتا مگر مہمان آ جائے تو اس کو اس اونٹنی کا دودھ پلا دیا جا سکتا تھا ابو رو کہتے ہیں کہ صاحبہ اس ناکہ اور غنم وغیرہ کو کہتے تھے کہ جب آدمی کسی کام سے نکلے اور وہ کام پورا ہو گیا تو اب اس جانور کو صاحبہ بنا دیا جاتا اور بت کے نام پر چڑھا دیا جاتا اس کی اولاد بھی بتوں کے نام پر سمجھی جاتی سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جب کسی غرض سے نکلتا یا مرض سے تندرستی پاتا یا اس کے مال و متا میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا تو اپنا کچھ مال بتوں کے نام پر چڑھا دیتا اور اگر ایسے مال یا مویشی سے کوئی تعرض کرتا تو اسے سخت عقوبت دی جاتی ابن عباس صدی اللہ عنما کہتے ہیں کہ وسیلہ وہ بکری ہے کہ جب سات جھول دے دے اور ساتواں اگر نر ہو اور مردہ پیدا ہوا ہو تو اس کو صرف مرد کھاتے تھے عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں اور ساتویں بطن میں مادہ ہو تو اس کو زندہ رہنے دیا جاتا اور اگر اس بطن میں نر اور مادہ دونوں پیدا ہوئے ہوں تو دونوں کو زندہ چھوڑ دیتے اور کہتے کہ سات والی مادہ نے نر کو بھی وسیلہ بنا دیا اور اب وہ بھی ہم پر حرام ہے سعید بن المسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وسیلہ وہ اونٹنی ہے کہ پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ مادہ ہی جنے تو کہتے کہ متصل دو مادہ پیدا ہوئے چنانچہ دوسری کے کان کاٹ دیتے اور وہ بتوں کے نام پر سمجھی جاتی محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وسیلہ وہ بکری ہے کہ پانچ جھول میں دس مادہ بچے جنے ہر بطن میں دو دو اس کو چھوڑ دیا جاتا اس کے بعد اس کے جو بھی اولاد ہوتی خواہ نر یا مادہ تو صرف مرد کھاتے اور نہ کھاتی اور اگر مردہ پیدا ہوتی تو پھر دونوں کھاتے اور کسی نر کے دس بچے ہو چکے ہوں تو اس کو بھی بت کے نام پر قرار دیتے اور چھوڑ دیتے اس کو حام کہتے اس پر بار برداری نہ کرتے نہ اس کے بال کاٹتے کسی کے بھی کھیت اور کسی کے بھی چشمے سے اس جانور کو پانی پینے کی اجازت ہوتی کوئی نہ روکتا مالک ابن ندلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پرانے بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا کچھ مال ہے میں نے کہا اونٹ بکرے اور گھوڑوں کے منڈلے یعنی بڑی تعداد میں ہیں لونڈی غلام بھی ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دی ہے تو تم پر دولت کے آثار ظاہر ہونے چاہیے اور کیا تمہارے اونٹوں کے بچے سالم کانوں والے پیدا ہوتے ہیں تو میں نے کہا ہاں لیکن کیا اونٹ کے بچے سالم کانوں کے بغیر بھی پیدا ہوتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کیا ان بعض بچوں کے اس طرح سے تم کان کاٹ دیا کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اب یہ بحیرہ ہو گیا اب یہ ہم پر حرام ہے تو میں نے کہا ہم ایسا بھی کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ہرگز نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے سب حلال ہے کوئی حرام نہیں یہ روایت مستد احمد نیز تبری میں ہے اور اس کی صنعت صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ بحیرہ صائبہ وسیلہ حام کی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی صنعت نہیں بحیرہ کے کان کاٹ دیتے ہو عورتوں میں سے تم کسی کو بھی اس بحیرہ سے کسی حیثیت سے بھی مستفید نہیں ہونے دیتے صاحبہ کو بتوں کے نام پر چڑھاتے ہو بکری جب ساتواں جھول دے تو اس کے کان اور سینگ کاٹ کر چھوڑ دیتے ہو وہ چاہے جس کھیت میں چرے اور جس حوض سے پانی پیے اس کو روکا نہیں جاتا اس کو وسیلہ کہتے ہو حدیث میں ان الفاظ کی یوں تفسیر بیان کی گئی ہے قولہ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون یعنی یہ کافر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مشروع نہیں قرار دیا نہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس وجہ قربت ہیں یہ مشرقین کی افطرا پردازی ہے انہوں نے اس کو شرع بنا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس وجہ قربت سمجھتے ہیں یہ تو حاصل نہ ہوگا بلکہ اور ان پر وبال پڑے گا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہی ٹھیک ہیں کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے باپ دادا بھی باطل ہو سکتے ہیں وہ بھی حق سے بے بہرے اور ہدایت سے محروم ہو سکتے ہیں پھر تم ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہو سچ تو یہ ہے کہ جاہل اور گمراہی ایسا کہہ سکتا ہے